عیسیٰ بن طلحہ نے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کوئی نیند سے بیدار ہو تو تین بار ناک چھاڑے شیطان اس کی ناک کے بانسوں پر رات گزارتا ہے صحیح مسلم حدیث نمبر پانچ سو چونسٹھ